السلام علیکم آج ہم database management system course کا لیکچر نمبر 36 سکس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کورس کا کوڈ ہے C S four zero three I hope ابھی تک آپ کورس کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کو کورس سمجھ آ رہا ہے اور ہمارا آپ کا رابطہ بھی ہے کیونکہ آپ کے جو بھی پرابلم ہے وہ آپ ہمیں لکھتے رہے ہیں اور ہم ان کا جواب دیتے رہے ہیں اب تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ database is an interesting course کیوں اس لیے کہ آپ اس کا استعمال جو ہے وہ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں فریکوینٹلی دیکھتے ہیں آپ کو جگہ جگہ نظر آتا ہوگا کہ اس جگہ ڈیٹا بیس کا استعمال ہو رہا ہے اس جگہ ڈیٹا بیس کا استعمال ہو رہا ہے اور یہ چیز انٹرسٹ کریٹ کرتی ہے اور آئی ہوپ کہ آپ اب تک جو اس کے کانسیپٹس ہیں وہ ان سے کافی حد تک فیملیئر ہو چکے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ اس وقت تڑپ ہو رہی ہوگی کہ ہمیں موقع ملنا چاہیے فوراً کہ ہم کسی جگہ کا سسٹم ڈیزائن کریں ویل آپ کو جو اسائنمنٹ ملیں گی وہ آپ کی اس تڑپ کا کوئی نہ کوئی آپ کو سلیکشن دیں گی the previous lecture we discussed the indexed sequential file یہ ایسی فائل آرگنائزیشن ہے that supports both type of access the sequential as well as direct اور یہ بات میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی تھی کہ صرف ایک ٹائپ کی جو ایکسیس ہے وہ جنرلی تمام میں is not enough most of the application they require both forms of access sequential بھی اور ڈائریکٹ بھی اور انڈیکس اکویشن فائل ایک ایسا ہمارے پاس فائل آرگنائزیشن ہے کہ جو دونوں سپورٹ کرتی ہے کیوں اور اور کیسے وہ اس لیے ایسے کہ ایک طرف تو یہ کو اسٹور کرتی ہے ایک سیکوینس میں ایک ترتیب میں اور نارملی وہ جو سیکوینس ہے that is the of the primary key اس ویلو کے بیس پہ وہ آپ کے کو ترتیب میں اسٹور کرتی ہے اس ایکٹیویٹی کا یا اس سیکشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ it can support the sequential access اور دوسری طرف at the same time it is maintaining the index on the base key value اس کا فائدہ یہ ہے کہ you can have the direct access تو یہ جو انڈیکس سیکوینشل فائل ہے اس طریقے سے اس اپروچ کے تحت آپ کو دونوں طرح کی ایکسیس جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہم نے مختلف طرح کے جو ایشوز تھے ان کو ڈسکس کیا especially regarding the insertion and updation یا ریموونگ آف دا ریکارڈس اس میں آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم اس کو اسمارٹلی نہیں کریں گے تو وہ اس آپ کا لیے اوور ہیڈ بن جائے گا انڈیکس کو مینٹین کرنے کے سلسلے میں تو وہاں پہ ایک اور چیز جو میں uh, آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ we can make the direct access through index files even smarter by including a higher level of index اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلینڈر انڈیکس یعنی اگر آپ کے جو نارمل ڈیٹا بیس فائلز ہیں وہ بہت سے ٹریکس پہ مشتمل ہوتی ہیں بہت سے ٹریکس پہ ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیٹا بیس فائل میں سینکڑوں جو ہے وہ ٹریکس ہزاروں ٹریکس ہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ سلنڈر کا آپ کو اندازہ ہوگا آپ کہ ایک جو آپ کا سلینڈر ہے وہ ملٹیپل ٹریکس پہ کنسٹ کرتا ہے ایک سلینڈر کے اندر چار چھ آٹھ دس اتنے جو ہے وہ ٹریکس ہو سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ہائر لیول کا مینٹین کریں انڈیکس اور اسے ہم کہیں گے cylinder index see the working style اور working mechanism of the cylinder index is just like the track index only is no it covers a higher level of detail یعنی کیا ہوگا کہ آپ کے پاس اگر فرض کریں کہ ایک سلنڈر کے اندر دس ٹریکس ہیں اور ایک ٹریک فرض کر کے آپ کے پاس پانچ ریکارڈ سٹور ہیں تو ہوگا یہ کہ اب آپ کے پاس وہ جو ایک سلنڈر کے دس ٹریکس ہیں سلنڈر انڈیکس میں ان کی ایک انٹری مینٹین ہوگی تو اس کو آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا کہ first of all you will refer the cylinder index اور جیسے میں آپ سے کہا تھا نا کہ جو آپ کی ڈی وی ایم ایس کی یا کسی بھی سافٹ ویئر کی جو پرفارمنس ہے it depend a lot on how the memories are management how the how the storage is manage اس سے مطلب یہ ہے کہ کس ٹائپ کے ڈیٹا کو کہاں پلیس کرتے ہیں تو جو smart D B M S ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو جو آپ کے ہائر لیول کے انڈیکسز ہیں they always keep them in the cache تو اس کا کوئی ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ کو یعنی جو سلینڈر انڈیکس ہے اس کو ریڈ کرنے کے لیے you want have to go even to the disk وہ تو پہلے سے کیش میں موجود ہے تو آپ جب کیا کرتے ہیں کہ جب آپ نے ایک پرٹیکولر ریکارڈ کو ایکسس کرنا ہے تو first of all you will find its entry یا cylinder from the cylinder that is already there in the cache وہیں سے آپ دیکھیں گے تو میکنیزم وہی ہے کہ آپ آپ کا جو سلینڈر انڈیکس کی انٹری ہے that store maximum record key in a سلینڈر اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک اپنی جو ریکوائرڈ کی ہے اس کو کمپیئر کریں پہلے سلینڈر کی انٹری کے ساتھ اف یور ریکوائرڈ ریکارڈ یا required record key is greater than the entry of the first cylinder اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ سینڈر کے جو دس ٹریکس ہیں ان میں کسی میں بھی آپ کی جو ریکوائرڈ کی uh, ہے جو ریکارڈ ریکارڈ وہ موجود نہیں ہے تو دیکھیں اس سے کیا آپ کو ایڈوانٹیج ہوا کہ آپ نے دس ٹریکس کی جو ایون انٹریز تھی وہ بھی اسکپ کر دی آپ کو جسٹ ایک کمپیرزن سے یہ بات چل گیا کہ ہمارے پاس پہلے پورے دس ٹریکس میں ہمارا ریکارڈ نہیں ہے فرض کریں کہ وہ آپ کے جو ریکوائرڈ کی ہے وہ دوسرے سلنڈر انڈیکس ہے اس کی سے کم ہے then you will move to the track index لیکن آپ اس جگہ جائیں گے ٹریک انڈیکس میں that belong to the second cylinder تو وہاں سے آپ سرچ کرنا شروع کریں گے اور وہاں سے آپ اپنا ریکوائرڈ ڈھونڈیں گے ٹریک اور اس ٹریک میں جا کے آپ اپنے ریکارڈ کو ایکسس کر لیں گے تو یہ ایک مائنر سی ماڈیفکیشن تھی جو کہ we can do in the index file میں انڈیکس کے اندر آج کے لیکچر میں the thing we are that we are going to discuss is the direct access through hashing اس کو ہیشنگ فائل آرگنائزیشن بھی کہتے ہیں یا ڈائریکٹ فائل آرگنائزیشن بھی کہتے ہیں اس کا بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ there is no concept of the sequential access in this file organization یعنی جس طرح وہاں پہ تھا کہ آپ کے ریکارڈ ایک سیکوینس میں اسٹور ہو رہے ہیں اور آپ جب ان کو if you want to have the sequence sequential access تو آپ پہلا دوسرا تیسرا تمام ریکارڈ ایک ترتیب سے پڑھیں گے اور سب کو ایکسس کر لیں گے اس میں وہ آئیڈیا نہیں ہے اس میں یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ریکارڈ جو ہے وہ کی کی بیس پہ یا کسی خاص ویلو کی بیس پہ ایک سیکوینس میں اسٹور ہوں گے ایسا کوئی اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر فرض کریں کہ جب بھی آپ اس میں ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں یا رائٹ کرتے ہیں تو جو directly go to a location وہاں ڈیٹا کو اسٹور کرتا ہے وہی سے اس کو ریڈ کر لیتے ہیں تو اس میں اور پھر پہلے میں فرق کیا اس میں فرق یہ ہوگا کہ when you need the sequential access in this situation تو آپ تمام جو آپ کی سیکوینشل ریکارڈز ہیں سب پہ باری باری وہی پروسیس کریں گے کہ جو کہ آپ ڈائریکٹ ایکسس کے کیس میں کرتے ہیں کیسے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا provide rapid non sequential direct access to record key record field is used to calculate the record address by subjecting it to some calculation a process called hashing idea یہ ہے کہ آپ جو آپ کا جو بھی آپ کا کی فیلڈ ہے یا کسی بھی فیلڈ پہ جس کے بیس پہ کہ آپ ریکارڈ کو اسٹور کرنا چاہتے ہیں اس کی جو ویلیو ہے اس پہ کوئی کیلکولیشن اپلائی ہوگی وہ کیلکولیشن جو ہے وہ ریزلٹ کرے گی جو اس کا آؤٹ کم ہوگا وہ یہ بتائے گا کہ اس فائل کے اندر ہمارے پاس ہیں وہ کس جگہ پہ یہ ریکارڈ جو اسٹور ہوگا دیکھیے ہیشنگ جو ہے ہے وہ اس یعنی تھیری پہ بیس کرتی کہ آپ کو ایک رف ایسٹیمیٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو فائل ہے اس میں کتنے ریکارڈز آئیں گے اور یہ اتنی کوئی مشکل یا کوئی ایسی انہونی سی بات نہیں ہے اور any organization where you work in آپ کو وہاں پہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ اس ٹیبل میں کتنے ریکارڈ آ سکتے ہیں اور جیسے کہ ہم نے اسٹڈی بھی کیا تھا when we study the data volume and use analysis ہم نے بات کتنا ولیوم اینالس کی کہ ایک کسی بھی ٹیبل میں کتنا ولیوم ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک تو آپ کو جو کرنٹ سچویشن ہے وہ تو رائٹ وے پتہ چل جائے گی نا کہ مثال کے طور پہ اگر آپ امپلائیز کی بات کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہماری اس آرگنائزیشن میں جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاس فرض کریں دو ہزار امپلائیز ہیں تو یہ تو پکی بات ہے کہ دو ہزار تو ہیں اب اگر آپ اب اس یہ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ کہ فرض کریں کہ جی آج کل چونکہ پیک سیزن ہے تو ہم نے دو ہزار جو کیے ہوئے یہ یہ ورنہ نارملی تو ہزار پہ ہوتے ہیں یا آپ کو یہ کہہ سکتا ہے آج کل ڈاؤن سیزن ہے ہم نے ریڈیوس کیے ہوئے دو ہزار ہیں لیکن نارملی وہ چار ہزار ہوتے ہیں پر ان اینی کیس آپ کو ایک ایک اندازہ تو ہے نا آپ کو پتا چل جائے گا وہاں سے آرگنائزیشن سے کہ آپ کے پاس ایک پرٹیکولر ٹیبل میں پرٹیکولر فائل میں کتنے ریکارڈ آ سکتے ہیں تو آپ جو آپ فائل کریٹ کریں گے اس میں آپ اگر فیوچر ایکسپینشن کو بھی مدد رکھتے ہوئے اور کچھ اور فیکٹرز کی بیس پہ بھی آپ یہ اینٹیسپیٹ کریں گے کہ جو ایکچوئل تعداد ہے اس سے کچھ زیادہ آپ اس میں پروویژن رکھیں گے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس دو ہزار کی پاسبلٹی ہے تو ہیشنگ کے ذریعے آپ دو ہزار سے کچھ زیادہ ہی آپ اس میں اسپیس رکھیں گے دیٹ وڈ بی بیٹر کیوں ہم آگے دیکھیں گے جیسے آپ بائیس سو کے لیے یا پچیس سو کے لیے آپ وہاں پہ اسپیس رکھیں تو جو آپ کا ہیشنگ میکنیزم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ہیشنگ الگوریدم یوں اپلائی کرتے ہیں کہ جس کے تحت آپ کی فیلڈ پہ جو بھی پروسیس اپلائی کرتے ہیں وہ آپ کو ایک نمبر دے گا وہ نمبر جو آپ کو ہیشنگ ٹیکنیک اپلائی کرنے کے بعد ملے گا وہ نمبر آپ یہ سمجھ لیں کہ ریکارڈ کی پوزیشن بتائے گا لوکیشن بتائے گا آپ کی فائل کے اندر تو اب اگر تو آپ کے مطلب جو ڈیٹا آپ ریسیو کر رہے ہیں اس میں کوئی ایک کوئی ہارمنی ہے یا آپ نے الگودم سے اپلائی کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریکارڈ آپ کے اتنے زیادہ ڈفرینس سے اسٹور نہ ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے تین ہزار ریکارڈ کی جگہ رکھی ہوئی ہے تو جو برا الگریدم یا بری طریقے سے اگر اپلائی ہوگا تو پتا چلے گا پہلے آپ کا چوتھی پوزیشن پہ ریکارڈ اسٹور ہو گیا پھر درمیان میں سارے گیپ چھوڑ کے ہزاروں جگہ پہ اسٹور ہو گیا لیکن that you have to guess کہ اس ہمارے فائل میں اتنے ریکارڈ آئیں گے اور ان کے مطابق آپ ہیشنگ الگریدم اپلائی کریں گے اب آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس جو فائل ہے اس میں جو سسٹم ہے وہاں پہ تو دو ہزار ریکارڈ ہیں آپ نے جگہ فرض کر تیئیس سو کی یو سیٹ کے ہمیں ایک فائل چاہیے جس میں اس طرح کے تیئیس سو ریکارڈ آنے ہیں پھر you will apply such and algorithm on your key attribute یا جو بھی آپ کا ایٹریبیوٹ جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے ہیشنگ ایلگردم کے لیے کہ جو آپ کو ایک سے لے کے یا زیرو سے لے کے اور تیئیس سو تک کوئی نمبر دے گا اب جو نمبر آپ کو وہاں ملے گا اس پورے رینج میں that will be the location of that record in file اب وہی میں سے کہنا کہ وہ ہو سکتا ہے ایک پہ اپلائی کیا آپ نے تو وہ سات آ گیا پھر پندرہ آ گیا پھر چھ آ گیا پھر آٹھ آ گیا پھر سو آ گیا پھر بیس پچاس آ گیا ستر آ گیا تو جو جو نمبر آتے جا رہے ہیں وہ لوکیشن بتی جائے گی اس ریکارڈ کی اسٹور کرنے کے لیے نا when you want to access the record the same thing same thing happens again آپ وہی جو الگریدم ہے وہ اپلائی کریں گے اس کی کے اوپر جس کے بیس پہ آپ ایکس کرنا چاہتے ہیں وہی کی ہوگی جس کے بیس پہ آپ نے اسٹور کیا تھا اور آپ کو ظاہر ہے کہ وہ وہی نمبر ریٹرن کرے گی جو کہ اسٹور کرتے ہوئے کیا تھا and you will go to that location directly اور وہاں سے اس کو ایکسس کر لیں گے اب اس یعنی کہ جو فائل آرگنائزیشن ہے اس کے اندر اب یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو تمام ریکارڈ سیکوینس میں بھی ایکسس کرنے ہیں اس میں جو یہ پروسیس ہے کہ آپ کی کی ویلو کے اوپر ہیشنگ الگوریدم اپلائی ہوگا اور ایک ریزلٹ نکلے گا آپ اس جگہ پہ جا کے چیز کو ایکس کریں گے this will happen to all the record even if you are having the sequential access this is the difference between sequential index sequential and the direct اور ہیشنگ آرگنائزیشن کہ اس میں اگر آپ نے سیکوینشل کرنی ہے تو آپ پہلے ریکارڈ پہلا ٹریک پکڑیں اس کا پہلا ریکارڈ دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں اگلا ٹریک آ جائیں تو وہ تمام ریکارڈ آپ کو میں ترتیب سے مل رہے ہیں آپ ایک ایک کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اس اس میں میں آپ کو یہ دیکھیے کہ ایون اگر آپ نے سیکوینشل بھی کرنی ہے تو this hashing mechanism hashing algorithm it will be applied every time on the record تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یعنی جو سیکوینشل uh, ایکسس میں آپ کو یہ اتنی فیزیبل نہیں ہے اور یہی وہ بات ہے کہ جو میں I have told you you many times کے ڈفرنٹ آپ نے یہ ڈیسائڈ کرنا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس انوائرمنٹ میں اس سچویشن میں مجھے کیا سوٹ کرتا ہے آپ وہ اڈاپٹ کریں even you may go for the sequential file organization in very specific situation اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جس سچویشن میں آپ کو بہت کم یا بالکل ہی نہیں ڈائریکٹ ایکسس کی ضرورت ہے اس میں اگر آپ ریکارڈ کو سیکوینشلی اسٹور کریں that is very efficient no extra storage and you can always have the record in sequence لیکن اس طرح کی سچویشن میں جو ڈائریکٹ ایکسس ہے جو ہیشنگ میکنیزم ہے دس از ویری انفیشئنٹ کیونکہ اس نے ہر دفعہ جو ایکسٹرا کیلکولیشن ہے آپ کی کہ جو وہ کی پہ پرفارم کر رہا ہے وہ اس میں انوالو ہو گئی ہے دیٹ بیکمز انفیشینٹ تو پھر جو ڈائریکٹ ایکسس میکنیزم ہے وہ کس کیس میں سوٹیبل ہے وہ اس کیس میں سوٹیبل ہے کہ جس وقت آپ جو ہے وہ جنرلی جو ہے وہ ڈائریکٹ ایکسس لیتے ہیں اور دیکھیے اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایون آپ اگر اپنی انڈیکس سیکوینشل فائل کو بھی دیکھتے ہیں then they are multiple accesses are involved لیکن اگر آپ اس طریقے کو دیکھتے ہیں you perform a calculation on your key and there you go directly on your required location تو اگر آپ ہم یہ چیز آگے پڑھنے جا رہے ہیں if you apply a smart algorithm اور اگر آپ کا ڈیٹا ایونلی بیلنس ہے اور آپ کا کا اگر آپ آپ ہے تو یہ سمجھ لیں گے کہ for most of your access you are having just one access and you are there on your record record for numeric ascending order a sequential key record field this might involve simply using relative address index from a base storage address to access record یعنی اگر آپ کے پاس کی ایسی ہے کہ جس میں مطلب ون سے ویلو اسٹارٹ ہو جاتی ہے one two three four N ایسے چلتی جا رہی ہے تو اس میں تو آپ کے پاس جو ہیشنگ اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ آپ سمپلی جو اس کا کی کی ویلو ہے you use the same value as the key as a hashing attribute as hashing value تو جو اس ایٹریبیوٹ کی ویلو ہے اسی کو آپ اس کی لوکیشن بنا لیں تو اگر فرض کر کے پاس ریکارڈ نمبر 5 آتا ہے تو آپ اس کو 5 فائیو پلیس پہ اسٹور کر دیں اس تمام فائل کے اندر اگر فرض کر ریکارڈ نمبر ٹین آ گیا اس کو ٹین پہ چلا جائے گا پھر ریکارڈ نمبر سکس آ گیا وہ سکس پہ آ جائے گا پھر ریکارڈ نمبر ٹوئنٹی آ گیا وہ ٹوئنٹی پہ چلا جائے گا تو اس کیس میں تو اس اسٹریٹ فارورڈ لیکن most of the time it is not that straightforward کیوں اس میں ایک سچویشن تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اس طرح سے اسٹینڈنگ آرڈر میں right starting from one two آپ کے پاس کیز ہی نہیں ہوتی ایک بات دوسری بات ہے کہ کئی کیسز میں you do not have even the numeric key وہ تو نان نومیرک ہے جیسے وہ ٹیکسٹ ہے تو جو بیسک میکنزم ہے آپ کی ڈائریکٹ فائل آرگنائزیشن کا وہ تو وہی ہے کہ you will perform some calculation on the key value اور اس سے آپ ریکارڈ نمبر یا جو ریلیٹو ریکارڈ نمبر وہ جنریٹ کریں گے تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فرض کریں گے ٹیکسٹ ٹائپ کی آپ کا وہ کی فیلڈ ہے تو اس پہ پھر ظاہر ہے کہ آپ ایسا میکنیزم اپلائی کریں گے کہ جس کے تحت آپ کو ایک نمبر مل جائے اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ ایون آپ کے پاس اگر کوئی ٹیکسٹ ویلو ہے اس کی اگر آپ ایس کی کوڈ ہی لینا شروع کر دیں تو وہ بھی آپ کو اسٹیٹ سے آپ کو ایک نمائک نمبر مل جاتا ہے تو یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو بیسک آئیڈیا ہے رینڈم فائل ایکسیس کا وہ یہی ہے کہ آپ نے کسی ایٹریبیوٹ کی ویلو پہ اور جنرلی کی ایٹریبیوٹ کی ویلو پہ آپ نے کیلکولیشن پرفارم کرنی ہے اور جس کے بیسس پہ آپ اس ریکارڈ کی لوکیشن ڈیفائن uh, کریں گے اور ڈائریکٹلی آپ اس جگہ پہنچ جائیں گے ریڈ کرتے ہوئے بھی اور رائٹ کرتے ہوئے بھی most of the time key field does not have the values in the sequence that can directly be used as the relative record number تو has to be transformed یعنی اس کو آپ پہ آپ کو کوئی کیلکولیشن کرنی پڑے گی یا کوئی آپ کو جو ہیشنگ الگوریدم ہے وہ اپلائی کرنا پڑے گا دیر آر مینی اور یہ ہے کہ وہ تو آپ خود بھی کوئی ڈیفائن کر سکتے ہیں two are two very well known are the prime division remainder method اور دوسرا ہے فولڈنگ میتھڈ یہ ڈویژن وینڈر سے یہ ہے کہ آپ اس میں بیسک آئیڈیا کا یہی ہے کہ آپ جو آپ کا نمبر ہے جو آپ کی کی ہے جس کی بیس جس جس کی کی ویلو کے بیسس پہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے اس کو آپ کسی نمبر سے ڈیوائڈ کریں اور جو اس کا ریمائنڈر آئے گا اس کو آپ استعمال کریں ایز دا ہیش ویلو یعنی اب اس کو ہم ڈیوائڈ کس نمبر سے کریں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز کے اوپر کہ how many record do you anticipate that there will be in the file جیسے میں آپ کو ابھی ایگزامپل دی تھی کہ دو ہزار آپ کے پاس ریکارڈ ہو سکتے ہیں بٹ جو اینٹیسپیٹ کے ہم تیئیس سو ریکارڈ سے جگہ رکھتے ہیں تو اب آپ نمبر ایسے سے ڈیوائڈ کریں گے اپنی اس کو کی فیلڈ کی ویلو کو کہ جو آپ کو تیئیس سو سے کم کم تیئیس سو تک میکسم آپ کو نمبر دے دے تو اس کا سمپل سولوشن تو یہی ہے کہ آپ اس کو تیئیس سو سے ہی ڈیوائڈ کریں جب تیئیسوں سے ڈیوائڈ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اوپر جو آپ کا جو آپ کا کوشچنٹ آنا ہو تو کچھ بھی آ سکتا ہے لیکن جو آپ کا ریمائنڈر ہوگا وہ ڈیفینیٹلی تیئیسو سے کم ہوگا تو اس کا جو ریمائنڈر آپ کا اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو یعنی ایز ایز ہیش ویلو استعمال کر لیں یعنی اس کو آپ بنا لیں ریلیٹو ریکارڈ نمبر اپنے فائل کے اندر دوسرا طریقہ فولڈنگ کا کہ آپ کی کو ڈفرینٹ طریقے سے فولڈ کریں ہم آگے اس کو دیکھیں گے جو پہلے دیکھ رہے ہیں آپ ڈویژن ریمائنڈر والا suppose national I D card number is the key for employees record format is is this the format اور اس میں ساتھ یہ کہا گیا کہ new I D card number ہیں یہ we take the middle part and transform them record number اب وہی ایگزامپل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے اب آپ کے پاس ظاہر کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے اس کیس میں آپ جو ویلو ہے اس کی آپ کا جو یہ کی کی ویلو ہے اس کو ڈائریکٹلی آپ استعمال نہیں کر سکتے کر سکتے ایز دا کی ویلو چنانچہ ہم نے کہا اس کی بہت سے طریقے ہو سکتے تھے ہم نے ایک ایگزامپل یہ لی کہ جو درمیان کا کا اس پارٹ ہے جس میں کہ دو چار چھ اور سات سیون ڈیجٹ تھا دیر ہم اس کو لے لیتے ہیں اور اس پہ ہم کوئی کیلکولیشن ٹرانسفارم کر کے اس کو ایز دا ہیش کی استعمال کرتے ہیں تو the middle part consist of seven digits جب سیون ڈیجٹس ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ نمبر ہولڈ کر سکتا ہے اپ ٹو ون ملین ٹھیک ہے whereas our organization has maximum of eight hundred employees آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان ڈائریکٹلی اس کو استعمال کرنے کا مطلب تو ہے کہ بہت برا مطلب ہے کہ you are expecting a file that may have دس lakh record one million record جبکہ پریکٹیکلی آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس سے آپ نے ڈسکس کیا تو دس ہے کہ we have right now eight hundred record لیکن چلیں اگر اس کو میکسمم ایکسپینڈ بھی کر لیں it may go up to one thousand اس میں یہ ہے کہ آپ اس طرح کا اس پہ ظاہر ہے کہ کوئی میکنیزم اپلائی کریں گے so that you get a value in the range of one to one thousand اس میں ایک سمپل سا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ڈیوائڈ بائی ون تھاؤزینڈ اور جو اس کا ریمائنڈر ہے کیونکہ آپ ون تھاؤزینڈ سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں اس سے تو جو بھی اس کا ریمائنڈر رہتا ہے you use that as the hash value آئیے کی ایگزامپل دیکھتے ہیں middle part with one thousand using remainder اور actual values with the hashed values اب کیا ہو رہا ہے کہ اوپر جو لائن ہے وہ آپ کو شو کر رہی ہے آپ کی ویلو کا range middle part that of seven digits اور وہ اس میں چونکہ ڈیجٹس ہیں تو اوپر یہ شو رہا ہے کہ وہ زیرو سے لے کے اور ملین uh, تک سکتا ہے وہ نائن نائن جو seven almost one million values بنتی ہیں اب لیکن جو ہم فائل اسٹوریج کے لیے ریزرو کر رہے ہیں that is from zero to nine nine nine that is one thousand places اب اس میں دیکھیں آپ کہ وہ جو آپ نے جب اس پہ آپ نے اپلائی کیا اوپر کی جو ویلوز ہیں when you applied the hashing algorithm اور جو ہمارا ہیشنگ کون سا ہے جس میں ہم کہتے ہیں ڈیوائڈ اور ریمائنڈر والا اس کا اب دیکھیے کہ جو اس الگوریدم سے ہوا یہ کہ جو آپ کی ویلوز ہیں ان کو وہ اس رینج میں لا کے میپ کر رہے ہیں دیکھیں وہ آپ کو جو ایرو شو وہ یہ کریں کہ اس جگہ کی ویلو جو ہے وہ ہمارا جو زیرو سے نائن نائن نائن کا جو رینج ہے جو ون تھاؤزینڈ کی رینج ہے اس پہ اس جگہ پہ آ کے پلیس ہو رہی ہے اس طرح سے آپ وہ تمام ویلو ٹرانسفارم کر لیتے ہیں اپنے ریکوائرڈ فائل سائز کے اندر and another interesting thing is that the order of the key value is not necessarily maintained in the hash values یعنی اگر آپ ایگزامپل میں دیکھیں کہ جو آپ کی لاسٹ ویلو جو آخر میں ویلوز ہیں وہ فائل کے اندر نسبتاً پہلے آ رہی ہیں اور جو کی کی جو پہلے کی ویلو ہے وہ لاسٹ سے بعد میں آ رہی ہیں فائل کے اندر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے کیونکہ the order in which the data is practically stored it does not matter at all why because you are applying the hashing algorithm for both reading and writing تو جب رائٹ کرتے ہوئے آپ نے ہیشنگ ایلگوڈم اپلائی کیا تو ہیشنگ ایلگوڈم نے کوئی بھی جگہ جو جنریٹ کی ہے اس ریکارڈ کے لیے وہ وہاں پہ پلیس ہو گیا جب ریڈ کریں گے تب بھی وہی الگ اپلائی کریں گے تو آپ کو اسی جگہ پہ لے چلا جائے گا اس لیے اس سے میٹر نہیں کرتا کہ جو بات کی کی ویلوز ہے وہ پہلے ہو رہی ہیں پریکٹیکلی ڈسک کے اندر فائل کے اندر اور پہلے والی بات اسٹور ہو رہی ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا دوسرا جو ہمارے پاس جس کا ہم نے کہا تھا کہ فیمس الگودم ہے وہ ہے فولڈنگ ہیشنگ الگودم اس میں یہ ہے کہ آپ بجائے اس طرح کے کہ آپ بعض کیسز میں ایسا نمبر پاسبل نہیں ہوتا کہ جسے ہم کریں ڈیوائڈ کریں یا وہ اس میں اتنا افیشینٹ نہیں ہوتا افیشینٹ کیسے نہیں ہوتا یہ ہم آگے پڑھیں گے تو اس میں ایک آپشن ہمارے پاس یہ کہ ہم فولڈنگ الگوریزم اپلائی کر لیں فولڈنگ کا یہ کہ فرض ہے جیسے یہی ہمارے پاس جو سچویشن تھی جس میں ہم نے کہا کہ ہم نے اپنے آئی ڈی کارڈ کا جو نمبر ہے اس کا مڈل پارٹ ہم لیتے ہیں جس پہ ہم ہیشنگ الگوریزم اپلائی کریں گے ہم فولڈنگ اس کو یوں کرتے ہیں کہ ڈیجٹس ظاہر ہے چونکہ ہمارے پاس سیون تھے تو اگر آپ تین کے اس کے بنائیں گے سب سیٹس تو وہ آپ کے تین دن سائڈوں میں نکل جائیں گے اور درمیان والا جو رہ جائے گا اب آپ کے پاس یہ بن گئے کہ جیسے وہ اوپر والا نمبر تھا اس کے تین سیٹ بھی بن گئے کہ فائیو فور تھری ایک سیٹ بن گیا جس میں تین ڈیجٹ ہیں اور رائٹ سائڈ پہ فائیو نائن ایٹ جس میں کہ تین ڈیجٹس ہیں یہ دوسرا سا بن گیا اور نائن درمیان میں رہ گیا اب آپ یہ کہیں کہ add these three components we get one one five zero take three least significant digits so the key becomes one ففٹی یعنی کیا کریں کہ جیسے میں آپ سے کہا کہ آپ تینوں جو اپنے حصے بنا لیے تھے اس کے کی کے تینوں کو جمع کر لیں جمع کریں گے you got this number but because we need a number in the range of one thousand ہم نے وہاں پہ یہ کیا کہ چونکہ جب ہم نمبروں کو جمع کریں گے we have got the chance کہ وہ نمبر جب وہ آپ کا ہزار سے بڑھ جائے گا تو ہم یہ کریں گے جو رائٹ موسٹ اس کے تھری ڈیجٹس ہیں وہ لے لیں گے ایسا بھی ہوگا کہ بعض میں صرف تین ہی ہوں گے تو ذرا اس میں وہ تینوں کنسیڈر ہو جائیں گے بعض میں صرف دو بھی ہو سکتے ہیں کسی میں ایک بھی ہو سکتا ہے تو اس کیس میں تو ٹھیک ہے وہ دو یا وہ ایک ایسا کنسیڈر ہو جائیں گے لیکن اگر وہ تین سے ایکسیڈ کرتے ہیں اٹ اٹ مینس کہ از ایکسیڈنگ اس کیس میں آپ جو لیفٹ موسٹ ہے یا موسٹ سگنیفیکینٹ ہے اس کو اگنور کر دیں اور جو لیسٹ سگنیفیکینٹ ہے ان کو آپ لے لیں there are good hashing algorithms and there are bad hashing اور یہ ہے کہ these labels are not sort of permanent generally یہ جو ہم گڈ یا بیڈ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے انوائرمنٹ پہ آپ کہیں یا جو آپ کا کی ڈیٹا کی جو ویلوز ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس لیے آپ ہر انوائرمنٹ میں فور شیور ایک ہیشنگ الگریدم جو ہے اس کو نہیں لے سکتے بلکہ upon the nature of data آپ سلیکٹ کریں گے اب وہ اسمارٹ جو آپ کا الگریدم ہے ہیشنگ الگریدم اس کی کیا نشانی اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے تمام ریکارڈ کے لیے یونیک نمبر جنریٹ کرے گا یعنی آپ جب پاس جتنی بھی کی ویلوز ہیں جب آپ اسپیشنگ الگریدم اپلائی کریں تو وہ آپ کو ہر ریکارڈ کے لیے ایک ڈفرنٹ لوکیشن دے دے ایڈوانٹیج کا کیا ہے ایڈوانٹیج یہ کہ now in that situation every record has got its own place in the file and the record at that place and there is no problem storing the record is there ending is there تو this is the sort of required کہ ہم کہیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے بٹ دا تھنگ از کہ آپ کو پتا ہے کہ ریئل لائف میں ہر چیز جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہر چیزیں کوئی نہ کوئی نقصانات بھی ہوتے ہیں دیکھیے آئیے دیکھیں وہ کیا ہوتے ہیں collisions can not be avoided altogether اب وین وی سیٹ کہ there are some good algorithm and there are some bad algorithm within environment اس سے ہماری کیا مراد تھی اس سے یہی مراد تھی کہ جو الگوریدم کسی ایک انوائرمنٹ میں بہت زیادہ کولیجن جنریٹ کرے اس کا مطلب ہے کہ that algorithm is not suitable in that environment you should try some other one دیکھیں جیسے کہ اسٹیٹمنٹ سے ظاہر ہے کہ کولیجنز آپ کے ہوں گے تو ضرور آپ کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کولیجنز ہوں گے ضرور لیکن اگر وہ کم ہے اب کم سے کیا مراد ہے again it is a relative thing کسی کے نزدیک ہزار میں سے دس کم ہے کسی کے نزدیک ہزار میں سے سو بھی چل جائیں گے اور اٹس اپ ٹو یو لیکن یہ ہے کہ کولیجن جو ہے وہ ایکسپیکٹ ضرور کرے وہ ضرور ہوں گے لیکن یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ کولیجنز ہو رہے ہیں تو وہ الگریدم جو ہے وہ اس انوائرمنٹ میں سوٹیبل نہیں ہے اب کولیجن ہے کیا like applying previous on this سائڈی کارڈ نمبر تو gives the value one one five zero اب آپ نے یہ آپ نے وہی الگ جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا اس کا مڈل پارٹ لیا اس پہ وہی اپلائی کیا الگوڈم اور اس پہ آپ کو یہی جو ہے وہ مل گئی کی ویلو مل گئی جب آپ نے اس کے لیسٹ تھری سیگنیفیکینٹ نمبر لیے you got one one fifty considering the three least significant number we get one fifty which is collision I hope you are clear what do mean by the collision collision means کہ when we get the same hash value when after applying the values dwara on two same values دوبارہ getting the same value by applying different values on two collision values پہ دو ویلوز آپس میں کولائڈ کر گئی ہیں کیونکہ آپ کا جو ہیشنگ الکردم تھا اس نے ان دونوں کے لیے سیم ویلو جنریٹ کی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا ہیشنگ ایلگردم آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنے پہلے ویلو جس پہ کہ آپ نے اپلائی کیا تھا الگوریدم اس کو آپ 150 ففٹی لوکیشن پہ جا کے اسٹور کریں اور اب اس کے اوپر دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی 150 ففٹی پہ اسٹور کریں اس کا مطلب کیا ہوگا اگر آپ اس ہیشنگ الگوریدم کی تمام باتیں اچھے بچوں کی طرح مانتے چلے جائیں تو کیا ہوگا آپ ایک ریکارڈ پہلے اسٹور کر چکے ہیں اس نے کہا کہ یہ بھی اسٹور کر دو آپ نے وہ اسٹور کر دیا نتیجہ کیا نکلا ایک ریکارڈ آپ کا گیا اور اگر آپ کا ہیشنگ الگوریدم بہت برا تھا اور آپ بہت ہی اچھے بچے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ ون ففٹی ون ففٹی آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ ون ففٹی کہہ جا رہا ہے آپ وہاں اسٹور کیے جا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ ہر پریویس ریکارڈ کو آپ اوور رائٹ کیے جا رہے ہیں اور this is the this is the dark side this is the negative side of اینشنل ایلدم اور یہ وہ نقصان ہے جو کہ آپ کو ہوگا اگر آپ اس چیز کو ٹیکل نہیں کریں گے اب ذرا کہ ٹیکل کرنے کے کوئی نہ کوئی میکنیزم تو اٹ از دیئر لیکن ساتھ ہی اب یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر بہت زیادہ کلوجن ہو رہے ہیں then you have to do that extra bit وہ ایکسٹرا آپ کو کام کرنا پڑے گا جو کہ کلوجنس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور اس کو مینج کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کے کلوجن بہت زیادہ ہو رہے ہیں اٹ مینس کہ you have to perform that additional activity too much تو اس سے پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی جو اوور آل ایفیشنسی ہے وہ getting it is getting disturb تو اس کیس میں ظاہر ہے کہ ریکمینڈیڈ یہ ہوگا کہ you try some other hashing کردم جو کہ اتنے کلوجن جنریٹ نہ کریں how do we handle the code or arrange in buckets collection of record یعنی آپ یہ کریں کہ آپ بجائز کے کہ آپ ریکارڈس کو انڈیویجلی ہینڈل کریں یا مینج کریں آپ یہ کنسیڈر کریں کہ ریکارڈ جو ہیں وہ بکٹس میں اسٹور ہو رہے ہیں اور بکٹس کا آئیڈیا یہی ہے کہ جس میں کلیکشن آف ریکارڈز ہے اور اگر ہم پریویس جو انڈیکس سیکوینشن کی ایگزامپل تھی اسی کو اگر کنٹینیو کریں تو you can think of a track like a bucket کہ وہ ایک ٹریک آپ کا ایک بکٹ ہے that can store multiple records اور keys are generated for buckets leave spare record places in buckets اب یہ ہوگا کہ آپ اگر فرض کریں کہ ایک بکٹ میں اگر آپ کے پاس چار چار ریکارڈ آ سکتے ہیں تو آپ اس میں پریکٹیکلی یہ کریں کہ تین ریکارڈ کی جگہ چھوڑ دیں تین ریکارڈ اسٹور کریں اور ایک کو اسپیئر چھوڑ دیں تاکہ اگر جب کلیجن ہو کلیجن ہوگا تو آپ اسی میں یعنی کلی سے براد دیا کہ فرض کر آپ نے تین سٹور کرنے لیکن اگر جگہ چار کی ہے تو اگر چوتھے کے لیے بھی آتا ہے سیم بکٹ نمبر تو آپ اس کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکیں گے if we expect eight hundred record and with the four record per bucket we need two hundred buckets but rather than generating hash key up to two hundred we fix the range as two fifty this leaves extra space in each bucket جیسے ظاہر ہے کہ یہاں پہ آپ کو آٹھ سو ریکارڈ کے لیے تو اگر چار ریکارڈ ایک بکٹ میں تو آپ کو ٹو ہنڈریڈ تک نمبر لینا چاہیے because you are generating number for the bucket not for the record تو لیکن آپ کیا کریں کہ آپ ٹو ففٹی تک اس کا رینج بڑھا لیں ٹو ففٹی ضرور نہیں ہے سب ٹو یو ٹو تھرٹی کر لیں ٹو فورٹی کر لیں ٹو ٹوینٹی فائیو کر لیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ how much you are confident about you hashing hashing اگر اگر وہ کانفیڈنس ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا کلو نہیں کرے گا تو آپ رینج کو تھوڑا انکریز کریں you can make it up to like یا ٹین کر لیں but if you are doubtful about its performance کہ آپ کو پتا کہ یہ کلیجن جنریٹ کر سکتا ہے تو پھر آپ اس کو 250 تک کر لیں آپ کو ریکوائرڈ تو ہیں 200 ہنڈریڈ بکٹس لیکن آپ اس کو ریکارڈ uh, کو اسپریڈ کر کر رہے رہے ہیں ہیں اسپلٹ ٹو میں تو وہ آپ پھر وہی بات ہے کہ آپ نے ایکسٹرا اسپیس چھوڑ ہے اس سے آپ کے کولیجن جو ہے وہ کم ہوں گے اور uh, آپ اس کو اکوموڈیٹ کر سکیں گے اور دوسری بات یہ کہ اگر فرض کریں ڈفرنٹ ان کے لیے سیم بکٹ نمبر آ بھی جاتا ہے تو آپ ان کو ان میں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں ان بکٹس کے اندر find the place for the quality record in the next bucket اب ہوتا یہ کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک بکٹ میں آپ نے جو جگہ وہ تین کی چھوڑی ہوئی تھی اور ایک ایک اسپیس تھی اب ہوگا یہ کہ آپ نے چوتھے اور ریکارڈ کے لیے بھی وہی بکٹ آ گئی آپ نے اس کو ہن پلیس کر دیا it you got the same bucket for another record اب کیا ہوگا کہ آپ آپ یہ کریں کہ اس کے لیے آپ جو آپ کے نیکسٹ بکٹ ہے اس میں اسپیس جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور یہ ساتھ ہی یہ کام یہ کریں کہ اس جو اس کی اوریجنل بکٹ تھی there are you will leave some information some link کہ اس کا جو ایک اور ریکارڈ ہے وہ کسی اور بکٹ میں ایگزٹ کر رہا ہے یہ نیکسٹ میں نہیں ہے تو اس سے بھی ایک نیکسٹ میں ہے تو جس نیکسٹ بکٹ کے اندر بھی آپ کو وہ اس ریکارڈ کی جگہ ملتی ہے تو آپ اپنی جو اس کی اوریجنل بکٹ ہے وہاں پہ کوئی کلو چھوڑیں کیوں because when when will you apply the same algo to X the record تو again you will receive the same bucket number and first of all you have to go to the same bucket number that will be given to you by اور وہاں پہ اگر آپ یہ چیز نہیں چھوڑیں گے یہ ٹریک نہیں چھوڑیں گے کہ there is some other record of the same bucket in somewhere else تو اس کیس میں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں آگے بھی جانا ہے آپ نے دیکھے کہ وہاں پہ چار ریکارڈ تھے ان میں آپ کا مطلوبہ ریکارڈ نہیں تھا تو آپ ریکارڈ ہے ہی نہیں پریکٹیکلی ہوا یہ تھا کہ وہ اوور فلو ہو گیا تھا بکٹ کا اور وہ ریکارڈ کسی اور بکٹ میں ہو چکا تھا تو جو اس کی اوریجنل بکٹ تھی دیر یو ول لیو سم ٹریس کے اس بکٹ کے اور ریکارڈ یا یہ ریکارڈ فلاں بکٹ میں تاکہ اس طرح سے چین مینٹین رہے گی ہاں ایک تو یہ ہے کہ آپ جیسے ہم نے ابھی آپ سے کہا کہ نیکسٹ بکٹ میں دیکھیں اس نیکسٹ بکٹ میں دیکھیں اور you you have to to impose a limit on that as well کہ آپ نے اتنے بکٹ تک نیکسٹ ٹرائی کرنا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ پھر نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ ٹرائی کرتے چلے جائیں پتا چلے کہ اوریجنل بکٹ سے وہ دس بکٹ دور اسٹور ہے ایسا نہیں ہے آپ ایک لمٹ رکھیں اور جب آپ کے ریکارڈ بہت زیادہ اس لمٹ سے ایکسیڈ کرنے لگے again do the same process کہ آپ اس کا جو ہیشنگ الکدم ہے اس کو چینج کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کو یہ اتنی زیادہ اس میں آپ کو بکٹس فلو ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی جو آپ کو ہیشنگ الکدم ہے وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے دوسری سچویشن یہ جیسے یہاں پہ مینشنڈ ہے کہ آپ جیسے آپ نے پہلے کیا تھا کہ فائل جو انڈیکس فائل ہے اس میں you in overflow area اسی طریقے سے آپ اس میں بھی ہیشنگ کے اندر بھی آپ کیا کریں کہ اوور فلو ایریا جو ہے ڈٹرمن کر لیں اب کیا ہوا کہ فرض کریں اگر آپ نے بکٹس نہیں رکھے ہوئے فرض آپ ڈائریکٹ ریکارڈ پہ اپلائی کر رہے ہیں تو فرض کریں جیسے ہم نے پیچھے ایگزامپل لی تھی کہ پہلے ریکارڈ پہ 150 آیا آپ نے پہلے ریکارڈ کو وہاں اسٹور کر دیا دوسرے ریکارڈ پہ دوبارہ 150 ففٹی آ گیا ریکارڈ از آلریڈی کہ you will move this record to the overflow area اور جو اس کی اوریجنل پوزیشن پہ ریکارڈ تھا دیر یو لیو اے لنک کہ اس کا سیم یعنی کہ ہیش کا جو ایک ٹیکسٹ ریکارڈ ہے وہ وہاں پڑا ہوا ہے تو جب آپ دوبارہ ایکسیس کرنے آئیں گے اور اگر آپ فرض کریں پہلے ریکارڈ پہ آپ ہیش اپلائی کرتے ہیں you get the one fifty location جب ون ففٹی لوکیشن پہ جائیں گے وہاں وہ ریکارڈ پڑا ہوا آپ اس کو پڑھ لیں گے لیکن اگر آپ دوسرے ریکارڈ کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ اس پہ تو اپلائی کریں گے you will get one fifty لیکن جب وہاں جائیں گے there are you want find that record تو وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا ساتھ ہی کہ اس کا لنک ابھی پڑا ہوا ہے اوور فلو ایریا میں تو وہاں سے اس لنک کو لے کے آپ آ جائیں گے اوور فلو ایریا میں اور وہاں سے آپ اس ریکارڈ کو ایکسس کر لیں اور ظاہر ہے کہ this thing you can guess very easily کہ اگر فرض کریں you get get another record that maps to the same value of one fifty again اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کا ایک اور ریکارڈ جو کولائڈ کر گیا تو کیا کریں گے پھر وہی بات ہے کہ آپ جو ون ففٹی جو ریکارڈ پڑا ہوا ہے اس میں ایک لنک پڑا ہوا ہے ایک ریکارڈ کا جو کہ اوور فلو ایریا میں ہے تو آپ یہ جو تیسرا ریکارڈ آیا تھا اس کو بھی موو کر دیں گے جہاں بھی اب نیکسٹ اویلیبل جگہ ہے اوور فلو ایریا میں اور جو پہلا جو دوسرا ریکارڈ تھا جو کہ اوور فلو ایریا میں موجود ہے اس کے اندر آپ لنک چھوڑ دیں گے اس ریکارڈ کا جو تیسرا ریکارڈ آیا اوور فلو ایریا میں تو یوں ہوگا کہ جب آپ اس کو ایکسس کرنے آئیں گے تو اگین جب آپ اس پہ ہیشنگ الگ اپلائی کریں گے regard the same number one fifty تو آپ پہلے ریکارڈ پہ جائیں گے this is not record record وہاں سے لنک پڑا ہوا ہے اور پھر ایک نیکسٹ ریکارڈ کا وہاں آئیں گے again that is not your record record لیکن ساتھ ہی لنک پڑا ہوا نیکسٹ ریکارڈ کا وہاں سے آپ لے کے اپنے جب ریکارڈ پہ آئیں گے دیٹ از یور ریکارڈ اسی طرح فرض کریں کہ آپ بعد میں ریڈ کرتے ہوئے آپ ایک آپ نے ایک جب قدم اپلائی کیا یو گیٹ اے ویلو اور جو کہ فرض کریں آپ کے پاس تھری ہے جب آپ تھری پہ گئے تو وہاں پہ کوئی بھی ڈیٹا نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ڈیٹا رائٹ کر رہے تھے اس وقت تک آپ نے اس ریکارڈ کو لکھا ہی نہیں ہے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک آپ کے پاس کی جنریٹ ہو گئی اور آپ وہاں ویلو لکھیں اور بعد میں آپ کو وہاں ملے نا اگر ایک کی جنریٹ ہوئی اور اس کی کی جگہ جو بنتی ہے وہاں پہ اگر کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھتے ہوئے ابھی تک آپ نے وہاں پہ کوئی ریکارڈ نہیں لکھا آپ اس کو یہ وہی سچویشن ہے کہ جب آپ ایک کسی چیز کو ڈھونڈنا چاہیں فائل میں وہ وہاں پہ نہیں ہے and overflow area set aside to deal with the bucket overflow problem یہ ہم جیسے بات کر چکے ہیں a synonym pointer at the end of the bucket area points first record in its corresponding overflow area یہ ہم نے وہی بات کی ہے اور سینم سے مراد وہی کہ جہاں پہ کلوجن آ رہا ہے each record in overflow area contains a next synonym pointer to the possible next record in that bucket overflow area جیسے ہم نے بات کی ہم نے اس ڈائگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ you have shown different buckets bucket zero one two اب there are six places of records in one bucket اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر بکٹ زیرو دیکھیں اس میں نو six record are there for the bucket one اب یہ ہوگا کہ فرض کریں جو ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک اور ریکارڈ جو کہ ففٹی فائیو ہنڈریڈ ہے اس پہ جب ہم نے اپنا ہیشنگ آر اپلائی کیا تو it also resulted in the bucket zero جب اس پہ اپلائی کیا اب یہ ہوگا کہ چونکہ bucket zero is already full تو یہ ریکارڈ موو ہو جائے گا آپ کا اوور فلو ایریا میں اور جو آپ کے پاس بکٹ زیرو ہے یہاں پہ جو آپ کا لاسٹ ریکارڈ ہے اس میں ایک پوائنٹر جو ایڈجسٹ ہو جائے گا that will be pointing to this record record there is a that belongs to this bucket but it is in overflow area اور اگر آپ دیکھیں باقی بکٹس کو دیکھیں بکٹ ون بکٹ ٹو کو تو there are still spaces in the buckets تو اس میں uh, جو آپ کے اوور فلو ایریا کو پوائنٹ کر رہے ہیں they are having null value اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے ان جو بکٹس ہیں ان کے ریکارڈ جو ہے وہاں پر نہیں ہے اور same approach this overflow mechanism it uh, can be applied in the similar fashion on the individual record and as well as on the bucket, as uh, is shown in the diagram. Summary of the data storage concepts. Different types of storage devices are available for storing data. Dear students, uh, this we discussed in the lecture number 34. That they are different types of devices available اور ہم نے ان کی جو کلاسیفیکیشن کی تھی وہ اس بیسس پہ کی تھی کہ کون سے جو ہیں وہ آپ کے والٹائل یا نان والٹائل ہیں کون سے جو ہیں وہ اپنا کاسٹ وائز اور اس کے علاوہ جو اپنا اسپیڈ وائز جو ایکسس اسپیڈ ہے وہ کس لحاظ سے ایفیشینٹ ہیں اس سے اور ہم نے دیکھا تھا کہ دے آر ڈفرینٹ کیٹیگریز بعض جو ہیں وہ کاسٹ میں ایکسپینسو ہیں لیکن اسپیڈ میں بہت فاسٹ ہے اور آبویسلی یعنی جو ایک جو اسپیڈ ہے یا ایفیشینٹ ایکسس ہے وہ ایک پرائم فیکٹر ہے میموری کی سلیکشن میں کیونکہ ہم یہ بات پڑھ چکے تھے کہ جو پروسیسر ہے آپ کا جو پروسیسر ہے مائکرو پروسیسر ہے اس کی اسپیڈ جو ہیمپر ہوتی ہے سلو ہوتی ہے وہ due to interaction with these devices ہے تو اگر آپ کی میموریز فاسٹ ہیں اور اس کے علاوہ اگر میموری فاسٹ نہیں بھی ہے تو اگر ڈفرنٹ لیولس کی میموریز ہیں تو اگر پراپر ٹائپ کی میموری میں ڈیٹا پلیس کر لیں اور پروسیسر اس کو افیشئنٹلی ایکسیس کر سکے تو اس سے آپ کا جو پروسیسر ہے اس کی اسپیڈ میں بہت فرق پڑے گا ہم نے جس ٹائپ کی میموریز کو ڈسکس کیا ان میں کیش میموری اس کے بعد پرائمری میموری یا ریم اس کے علاوہ ہم نے فلیش میموری کو ڈسکس کیا پھر ہم نے میگنیٹک ڈسک کو اس کے بعد آپٹیکل ڈسک کو اور آخر میں ٹیپ ڈرائیوس کو ٹیپس کو تو یہ ہم نے ڈفرنٹ ٹائپ کی میموریز کو اسٹوریج ڈیوائسز کو ڈسکس کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ ڈفرنٹ ڈیوائسز کی ڈفرنٹ پراپرٹیز ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس لیکچر میں اور پچھلے لیکچرز میں ہم نے جو ڈسکس کیے وہ ہیں file organisation we discuss that they are three different types of file organisation اس میں سیکوینشل ہے انڈیکس سیکوینشل ہے اور رینڈم یا ڈائریکٹ ہے سیکوینشل فائل آرگنائزیشن کی پراپرٹی یہی ہے کہ وہ اس میں جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ ایک سیکوینس میں اسٹور ہوتا ہے اور نارملی وہ جو سیکوینس ہے وہ کی کے بیس پہ ہوتا ہے کہ کی کی ویلو کے بیس پہ آپ ترتیب وار جو ہے کو اسٹور کرتے ہیں اور وہ جب آپ اس کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں بعد میں ہیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ اسی سیکوینس میں ملے گا لیکن سیکوینشل فائل آرگنائزیشن جو ہے وہ اس انوائرمنٹ میں سوٹیبل ہے کہ جہاں پہ آپ کو ڈائریکٹ ایکسس ڈائریکٹ مینس کے این ایکس based on some condition based on the value of some attribute جس کیس میں آپ کو وہ نہیں چاہیے سیکوینشل جو فائل آرگنائزیشن ہے وہ اس سچویشن میں اس انوائرمنٹ میں سوٹیبل ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جب بھی آپریشن کرنا ہے وہ پہلے ریکارڈ سے لے کے آخر تک تمام ریکارڈ پہ باری باری باری آپ نے آپریشن کرنا ہے اس کیس میں سیکوینشل فائل آرگنائزیشن جو وہ سوٹیبل ہے لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ پریکٹیکلی ایسی انوائرمنٹس ہیں ایسی سچویشن وہ نسبتاً بہت کم ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک اور جو فائل آرگنائزیشن پڑھی تھی وہ تھی انڈیکسڈ سیکوینشل اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو ریکارڈز ہیں وہ اسٹور تو سیکوینس میں ہی ہو رہے ہیں جیسے کہ سیکوینس میں میں ہوتے ہیں اور وہ ان کا سیکوینس مینٹین بھی کیا جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک انڈیکس بھی مینٹین ہو رہا ہے اور وہ انڈیکس مینٹین اس طرح سے ہو رہا ہے کہ آپ کو وہ جو انڈیکس ہے وہ اپنے جو ریکارڈ ہے کسی پہ وہ ڈائریکٹ ایکسس میں ہیلپ دیتا ہے and by direct access we mean that after a few accesses not direct to after but after few you you can reach up to required record جو کہ اگر یہ انڈیکس نہ ہوتا تو آپ کو وہ سیکوینس میں ایکسس کرنا پڑتا اسی ترتیب سے تو آپ کو انڈیکس سیکوینشل کی جو فیچر وہ یہ ہے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو انڈیکس سیکوینشل فائلز میں جو انڈیکسز مینٹین ہوتے ہیں ان کی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں اس میں ہم نے پڑھا ہے ڈینس کی انڈیکس کو جس میں کہ ہر ہر کی کے اگینسٹ ہر کی ویلو کے اگینسٹ آپ کی ایک اینٹری ہوگی کہ کون سی کی کا ریکارڈ کہاں پڑا ہوا ہے اور پھر میں پڑا نان ڈینس نان ڈینس میں یہ کہ بجائے ہر ریکارڈ کے اگینسٹ آپ ایک اینٹری کریں آپ پورے ٹریک کے اگینسٹ ایک اینٹری کرتے ہیں اور وہ اینٹری یہ ہوتی ہے کہ اس ٹریک کا جو ہائیسٹ ریکارڈ ہے وہ اس کی کیا ویلو اور وہ ٹریک کا ایڈریس ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کا جو آپ کی جو انڈیکس فائل ہے it gets shorter in size and more efficient in access تو یہ تو ہم نے پڑھا ہمارے پاس تھا کہ دا انڈیکس فائل پھر ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیکس فائلس کے اندر جو ہے وہ اوور فلو ایک سینری ہو جاتا ہے کہ when you keep on inserting the record and those record are not in sequence of the key اس کیس میں آپ کا جو ٹریکس ہیں وہ اوور فلو ہو جاتے ہیں تو اوور فلو کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ انڈیکس فائل پہ کیسے ہوتا ہے دیٹ وی ڈسکسڈ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انڈیکس کی ایکسس کو مزید اسمارٹ کرنے کے لیے مزید ایفیشینٹ کرنے کے لیے دیر از آلسو اندر پاسبلٹی کہ آپ اس کے اوپر سلینڈر انڈیکس بنا لیں جو انڈیکس ہے اس میں ہوگا کہ ہر سلینڈر کے گیسٹ ایک انٹری ہوگی اس سے ہوگا کہ آپ ایک انٹری کو کمپیئر کرنے کے ساتھ یو کین اسکیپ اور you can compare all the tracks in that cylinder تو وہ اس پہ ہم نے ایک چیز پڑھی فائنلی اس لیکچر کے اندر among the file organisation we studied the direct access file organisation یا رینڈم فائل آرگنائزیشن یا hashed file organisation direct file organisation میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آئیڈیاز میں یہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ایک الگریدم ہونا چاہیے ایسی کوئی ٹیکنیک ہونی چاہیے that you apply on the value of key field and as a result of that calculation that algorithm you get a value a single numeric value that value the location اور the place of that record in the file جہاں پہ آپ ڈیٹا اسٹور کر رہے ہیں تو اس میں پھر ہم نے جو آپ کے پاس یہ جو رینڈم فائل آرگنائزیشن ہے اس کے جو ڈفرنٹ ایشوز تھے کہ کون سے سی الگ دیٹ وی کین اپلائی اور پھر اس میں ایک اور ٹیکنیک تھی فولڈنگ کی وہ ہم نے ڈسکس کی اس کے علاوہ یہ تھا کہ اس میں کولیجن کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ سوٹیبلٹی ڈٹرمین کرتا ہے کسی بھی ہیشنگ کی تو یہ ہم نے طرح سے ہم نے ان ٹاپکس کو ان چیزوں میں ڈسکس کیا ہے اور دیکھیں وہی بات ہے کہ آپ کے پاس all these are the options کون سی آپ کو سوٹ کرتی ہے that you have to decide seeing your requirements and seeing the properties of these things اب یہاں پہ ہمارے جو ڈیٹا اسٹوریج کانسیپٹ کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کور ہو چکا ہوا ہے اب ہم موو کریں گے اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے indexes and views dear students آپ یہاں پہ جو ٹرم لکھی ہوئی ہے انڈیکسز اینڈ ویوز کی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں انڈیکس ایک چیز ہے اور ویو ایک چیز ہے یہ آپس میں ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں کرتے ہیں لیکن ادر یہ ٹاپک وائز الگ الگ ہیں نا this index you should not confuse it with this index index سیکویشن فائل آرگنائزیشن وہ ایک فائل آرگنائزیشن ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اب جو ہم انڈیکسز کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس uh, uh, کے اوپر انڈیکس کریٹ کر سکتے ہیں اب جو انڈیکس کا کانسیپٹ ہے ویسے وہ تو وہی ہے جو کہ ہم نے انڈیکس سیکوینشن میں لیا تھا یعنی کہ جس طرح سے ہمارے پاس انڈیکس سیکوینشل میں ایک انڈیکس فائل بنتی ہے وہی ہم یہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں لیکن وہاں پہ جب ہم نے پڑھا تھا اس کو تو ہم نے انڈیکس کے ٹاپک کو پڑھا تھا انڈیکس سیکوینشل فائل آرگنائزیشن کے حصے کے طور پہ اس کے کمپونیٹ کے طور پہ یہاں پہ ہم اب اس کو جو ڈیٹا کی آرگنائزیشن ہے اس سے ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر رہے یہاں پہ ہم انڈیویجلی صرف انڈیکسز کو ڈسکس کریں گے کیونکہ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا انڈیکس سیکوینشل فائل آرگنائزیشن میں کہ آپ کے جو وہاں پہ انڈیکس جو رہا تھا وہ بنا تھا کی ویلو کے بیس کے اوپر کی ایٹریبیوٹ کے بیس پہ اور آپ کے ریکارڈ بھی اسی آرڈر میں اسٹور تھے لیکن آپ یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں جو انڈیکس ہے وہ کسی ایک ہی ایٹریبیوٹ پہ چاہیے ہو بلکہ ہم دیکھیں گے ہمیں ملٹیپل اس کے اوپر بھی انڈیکس چاہیے ہوتے ہیں اور اور دوسری بات یہ ہے یہیں سے یہ بات نکلتی ہے کہ we can have multiple index on the same file اور وہاں پہ جب ہم نے بات کی تھی انڈیکس سیکوینشل کی تو وہاں پہ ہم نے صرف ایک انڈیکس کی بات کی تھی وہ انڈیکس کہ جس کی ویلو کے بیس پہ آپ کے ریکارڈ اسٹور ہوتے ہیں اور normally that is the primary key اس کے علاوہ جو ایک اور ٹاپک ہم نے اس پرٹیکولر پارٹ میں ڈسکس کرنا ہے وہ دیٹ از ویوز ویوز سے مراد یہ ہے کہ آپ جو آپ کے پاس ڈیٹا اسٹورڈ ہے اس کو اس کے اوپر آپ ایک ونڈو سی کریٹ کر لیں اور یہ جو ویوز کانسیپٹ ہے یہ ہم نے جب تھری لیول آرکیٹیکچر پڑھا تھا اس میں جس چیز کو ہم نے کہا تھا نا external views views these resembles those external views اور ویوز کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم ڈیٹیلس میں اس میں دیکھیں گے کہ اس کی بہت سی ریزنز ہیں کریٹ کرنے کی لیکن ایک جو سب سے بڑی ریزن ہے اس کی وہ یہ ہے کہ آپ ایک جو یوزر گروپ ہے اس کو آپ کنسٹرینڈ رکھتے ہیں اس کو لمیٹڈ رکھتے ہیں یا اس کو دکھاتے ہیں وہی ڈیٹا جو کہ اس کو ریکوائرڈ ہے اور اسی فارمیٹ میں جس فارمیٹ میں اس کو چاہیے تو پھر پھر ویوز کی بیوٹی یہ ہے کہ اگر same data is required by different user groups in different formats تو پریکٹیکلی تو وہ ایک طریقے سے اسٹورڈ ہے لیکن آپ ڈفرنٹ یوزر گروپس کو اس کو ڈفرنٹ طریقوں سے دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی اور بہت سارے فیکٹر ہیں ویوز کو کریٹ کرنے کے جو کہ ہم اس میں پڑھیں گے تو ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ انڈیکسز اینڈ ویوز ہے some times you want to retrieve record by specifying the values in one or more field for example find all students department find all students with a G P A greater than three point zero اب دیکھیے اس میں یعنی آپ کے پاس جو ڈیٹا ایکسیس ہے وہ سیکوینشل نہیں ہے بلکہ ہم نے اس پہ جو ہے نا وہ یہ کیا ہوا کہ ایک ویلو کے بیس پہ ہم نے کنڈیشن لگائی ہوئی ایک بات دوسری بات آپ ایک یہ نوٹ کریں کہ ضروری نہیں ہے that the attribute on which the condition is being applied that is the key کیونکہ اب ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ٹھیک ہے پرائمری کی بیس پہ کہ جس کے بیس پہ اگر ڈاٹا کو اسٹور ہو رہا ہے اس کے بیس پہ تو ہمارے پاس انڈیکس موجود ہے لیکن what about this these are not the keys تو اگر یہ نہیں ہے انڈیکس نہیں اس کی بیس پہ تو اس میں کیا پرابلم آ رہا ہے کہ ہمیں وہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ باری باری سرچ کرنے پڑیں گے اور دیکھیے اگر آپ جیسے فرسٹ کیوری کے دیکھیں ہم نے کہا find all students in C S department first کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسٹورڈ ہے اپنے آئی ڈی کے لحاظ سے فزیکل ویسے اسٹور اور ہمیں چاہیے وہ اسٹوڈنٹس کا ڈپارٹمنٹ سی ایس ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا پھر وہی آج کی سچویشن ہمیں تمام ریکارڈ باری باری چیک کرنے پڑیں گے and the record that satisfy this condition condition کیا ہے department name is to C S تو وہ ہمیں ڈپارٹمنٹ چاہیے ہوں گے اگین اگر آپ غور کریں کہ یہاں پہ there is a sequential access involved کیوں وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جس وقت اپنے ریکارڈ کو اسٹور کیا ہوا ہے اسٹور کیا ہوا آپ نے primary key reference that is I D جیسے ہم نے پہلے کرتے رہے وہ تھا اس آئی ڈی کے تحت ہو سکتا ہے کہ آپ کا سی ایس کا ایک ریکارڈ جو ہے وہ آ گیا پہلی پوزیشن پہ ہو سکتا ہے دوسرا ریکارڈ وہ آخری پوزیشن پہ ہو اس کا مطلب ہے کہ اس کیس میں آپ سی ایس کے تمام اسٹوڈنٹس لینے کے لیے you have to go through all the file and sequentially because record the stored in the order of the I D اس لیے وہ آپ کو یہ اس میں سیکوینشل سرچ انوالو ہو جاتی ہے An index on a table is a disk-based data structure stored as file or table that speeds up selections on the search key fields for the index. یعنی ہوگا یہ کہ آپ جو جس بھی آپ نے ایٹریبیوٹ پہ آپ نے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے اس ایٹریبیوٹ پہ اگر ہمارے پاس انڈیکس موجود ہے تو اس انڈیکس کو ریفر کرتے ہوئے آپ کے جو ریکوائرڈ روز ہیں ان کو آپ جلدی سے ایکسس کر لیں گے تو آپ کو بیسیکلی وہ جو سیکوینشل ایکسس ہے اس سے آپ اوائڈ کر لیں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس انڈیکس اور ویوز کے ٹاپک کو ہم یہاں پہ چھوڑتے ہیں اور اس کو ہم انشاءاللہ شاء آپ اپنے اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے آج کے لیکچر میں ہم نے کنکلوڈ کیا ہے اپنے ڈسکشن کو فائل آرگنائزیشن کے اوپر جس میں ہم نے آج کے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ جو رینڈم یا ہیش بیسڈ فائل آرگنائزیشن ہے اس کو ڈسکس کیا ہے اور ہم ساتھ ہی اپنے اگلے ٹاپک انڈیکسز اینڈ ویوز میں انٹر ہو چکے ہیں اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ چیز ایک دفعہ آپ کو یہ انسٹرکشن دوں گا یا سجیسٹ کروں گا کہ آپ ان تمام آپشنس کو سمجھیں اور ان کے فیچرز کے بارے میں آپ کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو ایز اے سکسیسفل پروفیشنل ایک as a successful database professional یہ ضروری آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس چیز کی کیا پراپرٹیز ہیں اس کے کیا بینیفٹس ہیں کیا اس کے ڈرا بیکس ہیں تبھی آپ ایک سچویشن میں ایک پراپر جو ڈسیشن ہے وہ کر سکیں گے کیونکہ جو اوور آل آپ کی ایفیشنسی ہے دیکھیں آپ نے ڈیزائن فیز کے دوران بہت سے ڈسیشن کیے ہیں اس وقت آپ جو ڈیٹا بیس کی امپلیمنٹیشن ہے اس سے گزر رہے ہیں تو یہ تمام ڈسیشن جو آپ نے ڈیزائن فیز کے دوران کیے تھے یا آپ نے یہ امپلیمنٹیشن فیز کے دوران کیے ہیں یہ تمام مل کے جوائنٹلی دے اسٹیبلش اور they determine the efficiency of your system اگر آپ ان میں سے کسی ایک اسٹیج پہ دو اسٹیج پہ چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی غلط کرتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی انفیشینسی جو ہے دے کیپ آن کریپنگ ان تو اوور آل جو آپ کا سسٹم ہے اٹ بیکم ویری انفیشینٹ اس لیے آپ کو یہ ان تمام باتوں کو پتا ہونا چاہیے اور پتا ہونا چاہیے کہ کس کیس میں ہمیں کیا ڈسیشن کرنا چاہیے باقی یہ ڈسکشن اگلے لیکچر میں اللہ حافظ